اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو